سورہ النساء شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بہت بڑا گنا ہے اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان سے دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو تم اس کو ہنسی خوشی سے کھاؤ اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کہو اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کا مال اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ اور جس کو حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے موافق کھائے پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ایک مقرر کیا ہوا حصہ اور اگر تقسیم کے وقت رشتے دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی بس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور بات پکی کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر عورتیں دو سے زائد ہیں تو ان کے لیے دو تہائی ہے اس مال سے جو مورس چھوڑ گیا ہے اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے بشرطی کہ مورس کی اولاد ہو اور اگر مورس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا تہائی حصہ ہے اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے یہ حصے وسیعت نکالنے کے بعد یا ادائے قرض کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے ہوں تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لیے سب سے زیادہ نافع کون ہے یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں بشرطے کہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے بیویوں کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے وسیعت نکالنے کے بعد جس کی وہ وسیعت کر جائیں یا ادائے قرض کے بعد اور ان بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے کا بعد وسیعت نکالنے کے جس کی تم وسیعت کر جاؤ یا ادائے قرض کے بعد اور اگر کوئی مورث مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہوں اور نہ فرو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زائد ہوں تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے بات وسیعت نکالنے کے جس کی وسیعت کی گئی ہو یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علیم اور حلیم ہے یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے چار مرد گواہ کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے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 جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گنا کرتے رہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ منکر ہیں ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو اور نہ ان کو اس غرض سے رو کے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے اور تم کس طرح اس کو لوگے جبکہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے تمہارے اوپر حرام کی گئیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا تمہاری دودھ شریک بہنیں تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں مگر یہ کہ وہ جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے اوپر ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں بشرط یہ کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طالب بنو ان کو قید نکاح میں لے کر نہ کہ بدکاری کے طور پر پھر ان عورتوں میں سے جن کو تم کام میں لائے ان کو ان کا طے شدہ مہر دے دو اور مہر کے ٹھہرانے کے بعد جو تم نے آپس میں راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور تم میں سے جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم آپس میں ایک ہو پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کی مہر ادا کرو اس طرح کہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں نہ کہ آزاد شہوت رانی کریں اور چوری چھپے آشنائیاں کریں پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی نصف سزا ان پر ہے یہ اس لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ رکھتا ہو اور اگر تم ضبط سے کام لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور تم پر توجہ کرے اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر توجہ کرے اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور نکل جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے اور انسان کمزور بنایا گیا ہے اے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور خون نہ کرو آپس میں بے شک اللہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی ہے مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہم نے والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے میں سے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں اور جن سے تم نے عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک دوسرے پر بڑائی دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی پیٹھ پیچھے نگبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو بے شک اللہ سب سے اوپر ہے بہت بڑا ہے اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والے کو جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا اگر نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی وہ اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کرتی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو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 بخشنے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائے نہ دین میں ایپ لگانے کے لیے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لانت کر دی ہے بس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو الٹ دیں پیٹ کی طرف یا ان پر لانت کریں جیسے ہم نے لانت کی سبت والوں پر اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں اور سری گنا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا وہ اعمال سفلیہ مثلا سحر وغیرہ اور تاغوت شیطانی قوت اور ارواح خبیصہ وغیرہ کو مانتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دیں کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈالیں گے جب ان کی جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم باہوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے ستری بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانے اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر بہت دور ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہم کو تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے پس تم ان سے ایراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے اور ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے پس تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے اور یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کا علم کافی ہے اے ایمان والو اپنی احتیاط کر لو پھر نکلو جدا جدا یا اکٹھے ہو کر اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگا دیتا ہے پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا اور اگر تم کو اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو تو کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ محبت ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم اس کو بڑا اجر دیں گے اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی پیدا کرتے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار کھڑا کرتے جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو اور سکات دو پھر جب ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک کرو انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیز کاری کرے اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلوں میں ہو اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سبب سے ہے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تم کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے اور ہم نے تم کو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تم کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو قبول ہے پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو لکھ رہا ہے پس تم ان سے ایراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے اور جب ان کو کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اس کو رسول تک یا اپنے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے بس لڑو اللہ کی راہ میں تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں اور اہل ایمان کو ابھارو امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے جو شخص کسی اچھی بات کی حق میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے اور جو اس کی مخالفت میں کہے گا اس کے لیے اس میں حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر یا الٹ کر وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے ان کو الٹا پھیر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو راہ پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تم ہر کس اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں پھر اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں قتل کرو اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے بس اگر وہ تم کو چھوڑے رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھیں تو اللہ تم کو بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا دوسرے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں ایسے لوگ اگر تم سے یکسو نہ رہیں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تم کو کھلی حجت دی ہے اور مومن کا کام نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے تھا جو تمہاری دشمن ہے اور وہ خود مومن تھا تو وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور اگر وہ ایسی قوم سے تھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان عہد ہے تو وہ اس کے وارثوں کو خون بہا دے اور ایک مومن کو آزاد کرے پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سامان غنیمت ہے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے برابر نہیں ہو سکتے بیٹھے رہنے والے اہل ایمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اپنے مال اور اپنی جان سے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کا درجہ اللہ نے بیٹھ رہنے والوں کی نسبت بڑا رکھا ہے اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں برتری دی ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جو لوگ اپنا برا کر رہے ہیں جب ان کی جان فرشتے نکالیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے وہ کہیں گے کہ ہم زمین میں بے بس تھے فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے مگر وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راہ پا رہے ہیں یہ لوگ توقع ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پائے گا اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں مقرر ہو چکا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کرو اگر تم کو ڈر ہو کہ منکر تم کو ستائیں گے بے شک منکر لوگ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور جب تم اہل ایمان کے درمیان ہو اور ان کے لیے نماز قائم کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے ہوئے ہو بس جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پاس سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں منکر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے کسی طرح غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے اور تمہارے اوپر کوئی گنا نہیں اگر تم کو بارش کے سبب سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو بے شک اللہ نے منکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے پس جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو بے شک نماز اہل ایمان پر مقرر وقتوں کے ساتھ فرض ہے اور قوم کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو اگر تم دکھ اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح دکھ اٹھاتے ہیں اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو دکھایا ہے اور بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت والا اور گناہ گار ہو وہ انسانوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اس بات کی جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے دن کون ان کے بدلے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ہوگا ان کا کام بنانے والا اور جو شخص برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا اور جو شخص کوئی گنا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی حق میں کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گنا پر لگا دے تو اس نے ایک بڑا بہتان اور کھلا ہوا گناہ اپنے سر لے لیا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ تم کو بہکا کر رہے گا حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ چیز سکھائی ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت پڑا ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کرنے کے لیے کہے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے جو شخص اللہ کی خوشی کے لیے ایسا کرے تو ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے مگر جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا حالانکہ اس پر راہ واضح ہو چکی تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا دوسرے گناہوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دیویوں کو اور وہ پکارتے ہیں سرکش شیطان کو اس پر اللہ نے لانت کی ہے اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے اور ان کو سمجھاؤں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ کو بدلیں گے اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں پڑ گیا وہ ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور شیطان کے تمام وعدے فریب کے سوا اور کچھ نہیں ایسے لوگوں کا جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر جو کوئی بھی برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور وہ نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ چلے دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور وہ آیات بھی جو تمہیں کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور جو آیات کمزور بچوں کے بارے میں ہیں اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے اور ہرس انسان کی طبیعت میں پسی ہوئی ہے اور اگر تم اچھا سلوک کرو اور خدا ترسی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے اور تم ہرگز عورتوں کو برابر نہیں رکھ سکتے اگرچہ تم ایسا کرنا چاہو بس بالکل ایک ہی طرف نہ جھک پڑو کہ دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کر لو اور ڈرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے احتیاج کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا حکمت والا ہے اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہم نے حکم دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم نے نہ مانا تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں والا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ اس پر قادر ہے جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اے ایمان والوں انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو چاہے وہ تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا عزیزوں کے خلاف ہو اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ تم سے زیادہ دونوں کا خیر خواہ ہے بس تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ حق سے ہٹ جاؤ اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ بہک کر دور جا پڑا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انکار کیا پھر ایمان لائے پھر انکار کیا پھر وہ انکار میں بڑھتے گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ان کو راہ دکھائے گا منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت کی تلاش کر رہے ہیں تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے اللہ منافقوں کو اور منکروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والا ہے وہ منافق تمہارے لیے انتظار میں رہتے ہیں اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر منکروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا تو اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ ہر کس منکروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہیں دے گا منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں وہ دونوں بیچ لٹک رہے ہیں نہ ادھر ہیں اور نہ ادھر اور جس کو اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دے گا اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ اللہ بڑا قدرداں ہے سب کچھ جاننے والا ہے اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالیں ایسے لوگ پکے منکر ہیں اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کو جدا نہ کیا ان کو اللہ ان کا اجر دے گا اور اللہ غفور اور رحیم ہے اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ بس موسا سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو بس ان کی اس زیادتی کے باعث ان پر بجلی آ پڑی پھر کھلی نشانی آ چکنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پھر ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسا کو ہم نے کھلی حجت عطا کی اور ہم نے ان کے اوپر کوہ تور کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر چھکائے ہوئے اور ان سے کہا کہ سب کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور اس کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور ان کے انکار پر اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی دی بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اٹکل پر چل رہے ہیں اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نو اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وہی بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور دی اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تم کو پہلے سنا چکے ہیں اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تم کو نہیں سنایا اور موسا سے اللہ نے کلام کیا اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہک کر بہت دور نکل گئے جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا ان کو اللہ ہر کس نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائے گا جہنم کے راستے کے سوا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے اے لوگوں تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر پس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القا فرمایا اور اس کی جانب سے ایک روح ہے بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے باس آ جاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے آر نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہوگا اور جو اللہ کی بندگی سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو وہ پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دے گا اور جن لوگوں نے آر اور تکبر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں کہہ دو اللہ تم کو کلالا وہ مورس جس کے کے بھائی بہن علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو کے بارے میں حکم بتاتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا دو تہائی ہوگا اور اگر کئی بھائی بہن مرد عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے